اخلاقی مریضوں کو حکیمانہ تم یہ آیت اصلاح ماحول کی ذمہ داری اور خدا کی نافرمانیوں کے خلاف مجاہدانہ کوششوں سے تو انسان کو ہرگز وقتوش نہیں کرتی البتہ انسان کی ایک اور اخلاقی اور نفسیاتی بیماری پر بھرپور ضرب لگاتی ہے بعض اخلاقی اور نفسیاتی مریض نفس کے فریب میں آ کر بڑے ہی عبرتناک کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ دوسروں کے عیوب اور کمزوریوں پر تو عقابی نگاہ ڈالتے ہیں لیکن خود اپنے عیوب سے ان کی نگاہیں بند رہتی ہیں وہ دوسروں کی کوتاہیاں تلاش کرنے کے عادی ہوتے ہیں یعنی اپنی بھلائیوں سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کو اپنے گرنے اور گرتے چلے جانے کا شعور نہیں ہوتا البتہ دوسروں کے گرنے کا افسوس ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے اپنی ذات اور اپنے کرتوتوں سے بے پرواہ دوسروں کی گمراہی پر کا کا ڈھونگ رچانا ان کی کمزوری ہوتی ہے سارے جہاں درد اپنے جگر میں رکھنے والے یہ نادان چاہتے ہیں کہ دوسرے تو دودھ میں دھل کر پاک و صاف ہو جائے لیکن اپنی شخصیت کے داغ دھبو کی انہیں ذرا فکر نہیں ہوتی وہ اپنے جہاں سے بے خبر رہتے ہوئے سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے مسترب اور بے قرار ہوتے ہیں شاید جگر مراد آبادی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے باہم آگاہی ہائی پستی سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگ سخت قسم کی اخلاقی بیماری اور فریب نفس میں مبتلا ہے اللہ کی بندگی اور دین و دعوت کی تمام کوششوں اور کاوشوں کا مقصود اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی کی اپنی شخصیت کی تقبیل اور تزکیہ ہو سکے وہ سارے ایوب سے اپنے امکان بھر پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور اس طرح پہنچے کہ, کہ اس کی ذات وہاں نجات پائے اور وہ خدا کے غضب سے بچ جائے میں کہا گیا ہے تم پر تمہاری اپنی ذات کی ذمہ داری ہے یعنی آیت کا پورا زور اسی پر ہے کہ اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ذات کی ہے دعوت و اصلاح کا اولین ہدف اپنی ذات کو بناؤ اپنی نجات کی فکر کرو اپنی ذات اور اپنی اصلاح اور ہدایت سے بے فکر ہو کر دوسروں کی ہدایت کے لیے فکر مندی یا دوسروں کی گمراہیوں پر کڑنے کا مظاہرہ کرنا غیر فطری ناقابل فہم بلکہ فریب نفس ہے اور یہ فریب نفس دراصل آخرت پر یقین کے اس محلال کا نتیجہ ہے جس شخص کو یہ یقین ہو کہ خدا کی نافرمانی اور دین سے بے پرواہی کا انجام خدا کا غضب اور جہنم کی بھڑکتی آگ ہے کیا وہ اس کے لیے تیار ہوگا کہ خود کو اس آگ میں جھونک کر دوسروں کو بچانے کے لیے دھوپ کرے ایسا آدمی حقیقت میں نہ اپنا خیر خواہ ہے اور نہ دوسروں کا اپنا خیر خواہ تو اس لیے نہیں ہے کہ اپنی ذاتی اصلاح و تعمیر شخصیت کی فکر سے وہ بے نیاز ہے اس کے شب و روز کی سرگرمیاں اس کو جس انجام سے قریب کر رہی ہیں اس سے وہ بے فکر ہے اور ایسا شخص جو اپنے انجام سے بے خوف ہو بھلا دوسروں کو بد انجامی سے بچانے میں سچا کیوں کر ہو سکتا ہے ہے اگر وہ جانتا کہ خدا کی بندگی میں کیا لذت ہے فضائل اخلاق کی کیا قدر و قیمت ہے دین پر عمل کرنے اور دین کی اتباع میں پاکیزہ زندگی گزارنے میں کیا کیف و سرور ہے اور ایسی زندگی کا انجام کیسا روشن اور تابناک ہے اور پھر اس جاننے میں یقین و ایمان کی قوت بھی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص خود کو بندگی اور رب کی لذت سے محروم رکھ کر فضائل اخلاق سے آری رہ کر دین کی اتباع سے بے پرواہ ہو کر آخرت کی فکر سے بے نیاز ہو کر اور اپنی ذات کو یکسر فراموش کر کے دوسروں کو ان نعمتوں سے فیض یاب کرنے کے لیے بے چین ہو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علم رکھنے کے باوجود اپنی زندگی کو دین و ایمان کی برکتوں سے تابناک نہ بنا سکا وہ بھلا دوسروں کی زندگیوں کو کیوں کر تابناک بنا سکے گا اصل بات یہ ہے ایسا شخص دوسروں کے عیوب اور کمزوریاں تلاش کر کے خود پسندی کے جذبے کی تسکین اور اپنے نفس کی تسلی سے خود کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور دنیا کو بھی دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے قرآن نے بڑی صحیح تصویر کشی کی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما وما يخدعون الا انفسهم يشعرون یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے اصلاح و تذکر کا نقطۂ آغاز اپنا دل اور اپنی ذات ہے ایک بار ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بولا حضرت میں چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کروں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے اس سے کہا کیا تم یہ مقام حاصل کر لیا ہے اس شخص نے کہا ہاں مجھے امید تو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ قرآن کی یہ تین آیتیں تمہیں رسوا کر دیں گی ضرور دین کی دعوت و تبلیغ میں لگ جاؤ اس نے کہا وہ کون سی تین آیات ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا پہلی آیت یہ ہے الناس بالبر کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کی تلقین کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے اس آیت پر خوب اچھی طرح عمل کر لیا ہے وہ بولا نہیں پھر فرمایا دوسری آیت یہ ہے نمتقولون ما لا تفعلون تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تو کیا تم نے اس پر بخوبی عمل کر لیا ہے وہ شخص بولا نہیں تو حضرت ارشاد فرمایا تیسری آیت یہ ہے حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جن برائیوں سے میں تمہیں روکتا ہوں ان کو بڑھ کر میں خود کرنے لگوں میری نیت یہ نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے اس پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے وہ شخص بولا نہیں اس کے بعد آپ نے اس شخص کو ہدایت فرمائی کہ جاؤ پہلے اپنی ذات کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو یہ مبلک کی پہلی منزل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے یہ نہیں کہا جاؤ تبلیغ و اصلاح کی فکر سے اپنے ذہن کو خالی کر لو اپنی زندگی کو درست کرو اور بس بلکہ یہ بتایا کہ تبلیغ و دعوت کا آغاز اپنی ذات سے کرو اس کے لیے ضروری تیاری کرو اور خود کو تبلیغ و دعوت کی ضروری صفات سے آراستہ کر کے قدم بڑھاؤ تمہاری عملی زندگی تمہاری دعوت کی نمائندگی کرے تمہاری دعوت کی برکتیں تمہاری زندگی میں جلوہ گھر نظر آئیں اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا مزائے کا خیز ہی نہیں رسواکن بھی ہے